تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی آیات تیرہ چودہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میراث کے احکام اللہ کے فرض کیے ہوئے ہیں اس لیے ان سے تجاوز کرنا جرم ہے اور جو شخص وراثت کی تقسیم اور دیگر امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں نہ انہیں موت لاحق ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے اور جو اللہ کے ان حدود کو تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا